سلیمان بن بلال نے خبر دی ان سے یاہیا بن سعید نے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ سر کے شدید درد کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہائے رے سر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا میری زندگی میں ہو گیا یعنی تمہارا انتقال ہو گیا میں تمہارے لیے استغفار اور دعا کروں گا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا افسوس اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ آپ میرا مر جانا ہی پسند کرتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ تو اسی دن رات اپنی کسی بیوی کے یہاں گزاریں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں خود درد سر میں مبتلا ہوں میرا ارادہ ہوتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں خلافت کی وصیت کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بات کہنے والے کچھ اور کہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے یا آرزو کرنے والے کسی اور بات کی آرزو کریں کہ ہم خلیفہ ہو جائیں پھر میں نے اپنے جی میں کہا اس کی ضرورت ہی کیا ہے خود اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کو خلیفہ نہ ہونے دے گا نہ مسلمان اور کسی کی خلافت ہی قبول کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھیاسٹھ